ટાઈમ થઈ ગયેલો છે શરૂ કર શરૂ કર الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه اساتذہ کرام عزیز طلبا بھائیوں اور بزرگوں اللہ تعالی کا بہت بڑا انعام اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں مدرسے کی زندگی سے وابستگی کی توفیق عطا فرمائی ہے آپ یقین جانیں کہ اس زندگی سے بہتر اور اس زندگی سے زیادہ پرسکون ماحول دنیا میں آپ کو کہیں اور میسر نہیں آ سکتا ہے دیکھنے میں دوسرے شعبوں سے وابستہ حضرات بظاہر پرسکون نظر آتے ہوں لیکن جب آپ ان سے قریب ہوں گے اور ان کے اصل حالات سے آپ کو واقفیت ہوگی تو آپ یہ یقین کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہماری زندگی اور ہمارا ماحول ان سے کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ بہتر دنیاوی اعتبار سے بھی ہے اور انشاءاللہ اخروی اعتبار سے بھی ہے مدرسہ کس چیز کا نام ہے اچھی عمارت کا نام مدرسہ نہیں ہے آرام اور راحت کے اسباب اکٹھے ہو جانے کا نام مدرسہ نہیں ہے بلکہ مدرسہ تین چیزوں سے مل کر مدرسہ بنتا ہے نمبر ایک انتظامیہ نمبر دو اساتذہ نمبر تین طلبہ یہ تینوں چیزیں جہاں پر جمع ہو جائیں گی وہی مدرسہ قرار پائے گا چاہے جنگل کیوں نہ ہو اور اگر یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ رہے گی تو بڑی سے بڑی عمارت بھی مدرسہ کہلائے جانے کے قابل نہیں ہے تینوں کا وجود ضروری ہے فرض کیجئے مدرسہ ہے لیکن طلبہ نہیں ہے بالکل اساتذہ بہت اچھے انتظامیہ بہت اچھی تو طلبہ ہی نہیں رہیں گے تو کیا کریں گے یہ لوگ کیا ہی میں پڑھے پڑھائیں گے اچھا طلبہ بہت جمع ہو جائیں محتمم بھی بہت شاندار ہو کمیٹی بھی بہترین ہو لیکن اساتذہ غائب تو کیا ہوگا کیا مدرسہ کہلائے گا اسی طرح اساتذہ بھی بہت اچھے ہوں طلبہ بھی بہترین ہوں لیکن نظم و انتظام کچھ نہ ہو کون کیا کتاب پڑھائے کون کہاں رہے اس کا کوئی نظم نہ ہو تو ایسے تھوڑی مدرسہ چلے گا کہ جب چاہا جو استاد آ گیا اس نے جو چاہے کتاب پڑھا دی کبھی یہ آ گیا کبھی وہ آ گیا تینوں چیزیں ضروری ہیں انتظامیہ بھی ہو اساتذہ بھی ہوں طلبہ بھی ہوں اب ان تینوں کے درمیان بہتر تالمیل بھی ضروری ہے اور بہتر تالمیل اس وقت ہوگا جبکہ ہر طبقے کو اس کا حق دیا جائے اور ہر طبقہ اپنی ذمہ داری بہتر طور پر ادا کرے انتظامیہ حاکم کے درجے میں ہے لہذا بحیثیت حاکم اور امیر ہونے کے مدرسے کے قوانین اور دستور کے مطابق انتظامیہ کے حکم کی تعمیل اساتذہ پر بھی لازم ہے اور طلبہ پر بھی کیا ہے لازم ہے اگر حکم کی تعمیل نہیں ہوگی تو نظم و انتظام برقرار نہیں رہے گا یہ تو ہے انتظامیہ کا حق ہر استاذ پر اور ہر طالب علم پر انتظامیہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اچھے اساتذہ ادارے میں جمع کریں کیونکہ اچھے استاذوں سے مدرسے کی نیک نامی ہوتی ہے اچھے اساتذہ مدرسے کے لیے ستون کی حیثیت رکھتے ہیں جب اچھے اساتذہ لائے جائیں گے تو ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھا جائے گا سہولیات کا بھی خیال رکھا جائے گا ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا اچھے منتظم کی علامت یہ ہے کہ اس کے ماتحت اچھے افراد جم کر کام کریں آزادی کے ساتھ پوری بشاشت کے ساتھ یہ جب ہوگا جب انتظامیہ ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں جو آدمی باصلاحیت ہوتا ہے وہ بہت زیادہ حساس بھی ہوتا ہے خوددار بھی ہوتا ہے باوقار بھی ہوتا ہے آپ تھوڑی سی اس کی عزت افزائی کریں گے وہ دس گنا آپ کی عزت کرے گا لیکن اگر تھوڑی سی اس کی دل شکنی ہوگی تو اس کا دل بجھ جائے گا اس کے دل میں بے اطمینانی کی کیفیت ہو جائے گی اور اچھے افراد آدمی کو چھوڑ کر چلے جائیں اس سے بڑا نقصان اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے اس لیے اچھے منتظمین کے لیے پہلی ذمہ داری مدرسے کو چلانے کے لیے یہ ہے اچھے اساتذہ کو لائیں اور ان کو جمانے کی فکر کریں اسی طرح طلبہ کے آرام اور راحت کا خیال رکھیں ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ بتلائیے کہ آپ کے پاس اگر آپ کے والد کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی آدمی آئے تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے عرض کیا کہ جی اکرام کریں گے عام مہمان کا اکرام کرنا چاہیے والد نے بھیجا ہے تو اور اکرام کریں گے کیا اچھا استاد نے بھیجا ہو تو کیا کرو گے تو بھی اکرام کریں گے اچھا اگر آپ کے شیخ نے پیر صاحب نے بھیجا ہو تو کیا کرو گے کہ جی اور اکرام کریں گے تو فرمایا کہ یہ طلبہ نہ والد کے بھیجے ہوئے ہیں نہ شیخ کے نہ استاد کے یہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مہمان ہیں مہمانان رسول ہیں جن کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں جن سے خیر خواہی کی تاکید محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی ہے ان کی خدمت ان کی دلداری ان کے ساتھ خیر خواہی یہ منتظمین کی اولین ذمہ داریوں میں سے ہے اس کے بعد اساتذہ ہیں اساتذہ کا بھی حق ہے طلبہ پر بھی جو آدمی کسی شخص کو دینی نفع کا پہنچانے کا ذریعہ بن جائے اس سے بڑا محسن اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے اور یہ اساتذہ علوم نبوت کے لیے پائپ لائن کی حیثیت رکھتے ہیں جو علوم اکابر اور اسلاف سے منتقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچ رہے ہیں ان میں واسطہ اور ذریعہ یہ اساتذہ کرام بن رہے ہیں اس لیے ان کی قدر و عظمت جس شخص کے دل میں جتنی زیادہ ہوگی اللہ تعالیٰ اتنے ہی اسے علم میں سے حصہ عطا فرمائیں گے ہمارے حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے استاد کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی یعنی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تو اللہ نے مجھے علم کے لیے قبول فرما لیا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے تلامزہ میں حضرت شیخ الہند کی جگہ پر جنہوں نے تادیر علمی خدمات انجام دی اور جن کو جانشین شیخ الہند کہا گیا وہ حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ اتنی بڑی قربانی انہوں نے دی استاد کی خاطر بچپن میں یہاں جب آئے تھے دیوبند پڑھنے کے لیے تو کل نو دس سال کی عمر تھی تو حضرت شیخ الہند کے ہاں رہا کرتے تھے اور پھر جب فارغ ہو گئے تو والد صاحب نے ہجرت کر لی تھی مدینہ منورہ تو اجازت لے کر کے مدینہ تشریف لے گئے جب جا رہے تھے دیوبند سے تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ رخصت کرنے کے لیے خود اسٹیشن تک تشریف لائے اپنے چہیتے شاگرد کو اور جب گاڑی آ گئی اور چلنے لگے تو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ میاں حسین احمد پڑھانا مت چھوڑنا چاہے دو ایک طالبین کیوں نہ ہوں یہ نصیحت کی اب حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے جو لوگ ہجرت کرتے ہیں انہیں آزمایا بھی جاتا ہے بہت تنگی ترشی کا زمانہ تھا وہ سب حالات نقش حیات میں لکھے ہیں شروع میں لیکن حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد گرامی قدر کی نصیحت کو گرہ سے باندھ لیا اور مسجد نبی میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری کیا اور لکھا ہے کہ اور بھی اساتذہ تھے وہاں درس دیتے تھے لیکن وہ سب شروحات سامنے رکھ کر درس دیتے تھے اور میں نے یہ طریقہ شروع کیا کہ جو متن تھا اس کو بھی میں حفظ یاد کر لیتا تھا رات بھر یاد کرتا تھا اور صبح کو بغیر سامنے کوئی کتاب رکھے ہوئے درس دیتا تھا اور سولہ سترہ سال کم و بیش حضرت نے وہاں درس دیا ہے اس کے بعد تحریکات شروع ہوئیں اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تحریک ریشمی رومال جسے کہا جاتا ہے اس کی پلاننگ کے لیے مدینہ منورہ تشریف لائے اور پھر مکہ معظمہ اور پھر طائف اور اسی دوران ان کی گرفتاری عمل میں آئی تو حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ تو مسجد نبوی کے مقبول ترین مدرسین میں تھے بڑے شاگرد تھے آپ کے اور آپ پر تحریکات میں حصہ لینے کا کوئی الزام بھی کچھ نہیں تھا لیکن جب آپ نے یہ سنا کہ حضرت شیخ الہند کو گرفتار کر لیا گیا اور یہ پتہ نہیں تھا کہ گرفتار کر کے کیونکہ انگریز کے حوالے کرنا تھا شریف مکہ نے بغاوت کر دی تھی کہ پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے دنیا کے کس ملک میں اور کون ساتھ رہے گا کیا ہوگا تو وہ ذات اور وہ شخصیت کے جس کی مقبولیت عروج پر تھی اور آرام و راحت کے سب اسباب مہیا ہو سکتے تھے لیکن استاد کی خدمت پر حضرت نے اپنے تمام جاہ و جلال کو قربان کر دیا اور باقاعدہ کوشش کر کے اپنے کو گرفتار کروایا صرف اس وجہ سے کہ استاد اکیلے نہ رہ جائیں اور ان کی خدمت کا موقع ہاتھ سے نہ نکل جائے یہ کہنے میں تو آسان ہے لیکن کرنے میں بہت بڑا عظیم شان عمل ہے جس کی کوئی نظیر ہمارے طبقے میں نہیں ہے چنانچہ گرفتار خود کرایا اپنے کو اور حضرت شیخ الہند ہند کے ساتھ تین ساڑھے تین سال مالٹا کے اندر قید میں رہے اور پھر جب رہائی ہوئی اور مدینہ سے جب مالٹا سے ہندوستان تشریف لائے تو پھر درخواست کی کہ اب تو حضرت آپ کے یہاں سب خدام موجود ہیں اب ہمیں واپس جانے کی اجازت دے دی جائے تو حضرت شیخ الہند نے اجازت نہیں دی اور پھر آپ نے پوری زندگی یہیں پر گزاری اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے حضرت شیخ الہند کے فیض کو عام اور تام فرمایا تو فرماتے تھے کہ مجھے استاذ کی خدمت کا موقع ملا تو میرے لیے علم کی راہیں کھل گئیں اور فرماتے تھے کہ میرے بھائی محمود ان کو والدین کی خدمت کا موقع ملا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی فراوانی ان کے لیے کھول دی جو والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جو استاد کی خدمت کرتا ہے یعنی خوش رکھتا ہے استاد کو اس کی خدمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی بدن دبائے یا خالی وہ کریں بلکہ استاد کو خوش رکھنا یہ سب سے بڑی خدمت کی بات ہے استاد کے دل سے دعائیں لینا یہ سب سے بڑی سعادت کی بات تو طلباء پر لازم ہے کہ اساتذہ کے حق کو سمجھیں ان کا اکرام کریں دل سے ان کا ادب کریں احترام کریں اور اساتذہ پر بھی لازم ہے کہ وہ طلبہ کے ساتھ آخری درجے کی خیر خواہی جو اپنی سلوی اولاد سے کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں حضرت محی السنہ رحمت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طلباء کی قدر کرو یہ محسن ہیں محسن علم بھی ہیں محسن معاش بھی ہیں محسن معاد بھی ہیں علم کی بقا کا ذریعہ ہے پڑھنے والے طلبہ نہ ہوں تو آدمی کا علم ترقی نہیں کرتا ہے طلبہ اچھے ہوں تو اچھا استاد بنتا ہے ان کے ذریعے سے راہیں کھلتی ہیں محسن معاش بھی ہیں طلبہ زیادہ ہوں گے اساتذہ کی زیادہ ضرورت پڑے گی ان کے لیے جگہیں نکلیں گی معاش کے اسباب مہیا ہوں گے اور وہی محسن معاد بھی ہیں یہ صدقے جاریہ ہیں اور علم تفاو بھی کے اندر یہ بھی شامل ہیں تو ان کی قدردانی کی جائے ان کے ساتھ خیر خواہانہ معاملہ اور برتاؤ کیا جائے تو یہ تینوں طبقات ہیں انتظامیہ بھی اپنے اپنی ذمہ داریاں بجا لائے اساتذہ بھی بجا لائیں طلبہ بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں علمی انہماق میں رہیں تکرار مطالعہ اور علمی مشاغل میں مسلسل لگے رہیں اور جو ان کے ذمہ حقوق ہیں وہ ادا کریں تو بہترین مدرسہ وجود میں آتا ہے اس مدرسے کے اندر ترقی ہوتی ہے اس مدرسے کے اندر نیک نامی ہوتی ہے اس مدرسے سے اچھے افراد نکل کر کے آتے ہیں اس مدرسے کا ماحول پرسکون رہتا ہے وہ مدرسہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مرکز بن جاتا ہے لوگوں کے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی طرف پھیر دیتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی قدردانی ہو اساتذہ بھی ایک دوسرے کی قدردانی کریں حوصلہ افزائی کریں کسی کو عزت ملے تو دل سے خوش ہوں کسی کو تکلیف پہنچے تو دل میں قلق ہو ایک رفیق کی حیثیت سے ایک اچھے دوست کی حیثیت سے ایک اچھے معاون کی حیثیت سے زندگی گزاریں تو انشاءاللہ یہاں بھی سکون ملے گا آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے تھوڑی سی زندگی ہے دنیا کی یہ ہنسی خوشی آدمی گزار یہ بہتر ہے اور کسی کی طرف سے دل میں کینہ اور بغض اور عداوت کی بات ذہن میں ہرگز نہ آئے ہماری ذات مفتاح للخیر اور مغلاق للشر بن جائے خیر کے لیے چابی ہو اور شر کی باتوں کو بند کرنے والے ہم بن جائیں سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے اچھا آدمی تم میں وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور جس کے شر سے ہر آدمی محفوظ رہے جیسے ہی اس کا نام آئے فوراً زبانوں پر یہ آ جائے یہ بے ضرر آدمی ہے اس سے کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے یہ سب کا اکرام کرتا ہے احترام کرتا ہے عزت کرتا ہے ہم دوسروں کی عزت کریں گے دوسرے بھی ہماری عزت کریں گے اور ہم کسی کی تحقیر کریں اور پھر امید رکھیں کہ لوگ ہماری عزت کریں یہ جہالت اور حماقت ہے ہمارا جیسا معاملہ دوسروں کے ساتھ ہوگا دوسروں کا بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوگا اس لیے خاص کر دینی مشاغل میں لگے رہے حضرات لگنے والے حضرات کے لیے آپس میں تعاون و تناسر خیر خواہی نصیحت لازم اور ضروری ہے اللہ کے لیے ہم کام کریں دین کی سربلندی کے لیے کام کریں راہیں کھلیں گی راستے کھلیں گے رکاوٹیں دور ہوں گی یہی بات قرآن پاک کی اس آیت میں فرمائی گئی ہے جو میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ جو لوگ ہمارے راستے میں قربانیاں دیتے ہیں ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں ان کے لیے راستے کھل جاتے ہیں قدم آگے بڑھ جاتے ہیں اور اللہ کی مدد اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے ہی محسنین میں ہمیں شامل فرمائے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اس مدرسے میں بھی ہر طرح کی خیر اور برکت مقدر فرمائے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے آپ حضرات نے بہت اکرام اور حیثیت سے زیادہ اعزاز کا معاملہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر بھی جزائے خیر عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد الحمد للہ رب العالمین لا الحمد رب السماوات ورب نفسی رب سنتا وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجز سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته يا أرحم الراحمين اللهم أعط سيدنا ومولانا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم أعلي على بناء البانين بناه وأكرم مثواه لديك ونزله وأتمم له نوره برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله واجعلنا من حزبه ورفقائه يوم القيامة مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إله العالمين هم سب کے گناہوں معاف فرما ہماری غلطیوں سے درگزر فرما کوتاہیوں سے صرف نظر فرما اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما دین پر زندگی دین ہی پر موت عطا فرما تا زندگی دینی مشاغل میں خلوص کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق عطا فرما ہمارا ہر اور عمل خالص اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما دلوں کے کھوٹ کو دور فرما تارین کی عزت و عافیت نصیب فرما اپنا محتاج بنا کر بندوں کا محتاج مت بنا الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے جن نعمتوں سے آپ نے نواز رکھا ہے مرتے دم تک برابر ان نعمتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اپنی کسی بھی نعمت سے ہمیں محروم مت فرما پروردگار عالم آپ کا دین ہماری خدمتوں کا ہرگز محتاج نہیں ہے مگر ہم محتاج ہیں الہ العالمین ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں کبھی بھی خدمت سے محروم مت فرمائیے الہ العالمین ہم آپ کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہیں پروردگار عالم ہمیں برابر شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیے ناقدریوں سے ہماری حفاظت فرمائیے نفاق اور شقاق اور ریا سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے نفس و شیطان کے شرور سے ہماری حفاظت فرمائیے ہم کمزور و ناتوا ہیں ان دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے ہمارے اندر طاقت اور سکت نہیں ہے آپ ہی ہماری مدد فرمائیے ہر ہر قدم پر ہماری مدد فرمائیے الہ العالمین ہم آپ کی نصرت کے محتاج ہیں آپ ہمارے حامی اور ناصر بن جائیے پروردگار عالم دینی اور دنیاوی ہر طرح کی ضروریات غیب سے پوری فرمائیے اپنا محتاج بنا کر بندوں کا محتاج مت بنائیے الہ العالمین ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرمائیے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے تمام دینی اداروں کی حفاظت فرمائیے طلباء کو علم نافع عطا فرمائیے اساتذہ کے علوم میں برکتیں عطا فرمائیے منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائیے معاونین کو اجر جزیل عطا فرمائیے ہمارے تمام ناقص کاموں کو مکمل فرما دیجیے بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما دیجیے ہمارے اساتذہ والدین مشائق اعزا اقربا محبین متعلقین محسنین معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے نسلوں میں دین و ایمان کی بقا کے فیصلے فرمائیے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعالی.